بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق اذا وقب اور شب تاریخ کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے ومن شر العقد اور گندوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے